جامع مسجد میں سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت و نبوت پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی آج اس جمعے کے اجتماع میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یعنی مسلمانوں کی خصوصیات کا تذکرہ ہوگا گفتگو کا عنوان ہے امت محمدیہ اعلی صاحب السلاط وسلام کی خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح قرآن کریم کو تمام کتابوں سے افسل قرار دیا اور سید عالم حضور علیہ السلام کو تمام نبیوں اور پیغمبروں سے افسل اور اعلیٰ قرار دیا للت القدر کو تمام راتوں سے اللہ نے افضل اور اعلیٰ بنایا رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں سے اللہ نے اعلیٰ اور افضل بنایا جمعے کے دن کو اللہ نے ہفتے کے تمام دنوں میں اعلیٰ اور افضل قرار دیا حضور علیہ السلام کے زمانے کو اللہ نے تمام زمانوں سے بہتر اور اعلیٰ اور افسل قرار دیا اسی طرح اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا اس امت پر اللہ تعالی کے بے شمار انعامات ہیں اور ان انعامات میں بہت سے انعامات وہ ہیں جو خاص اللہ نے صرف اس امت پر کیے اس سے پہلے اللہ نے کسی امت پر نہیں کیے ان خاص انعامات کا تذکرہ اس مختصر وقت میں چند ایک کا ہوگا اپنے مقام کا اندازہ ہو اور اس کے بعد ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو ایک خاص انعام اللہ کا اس امت پر یہ ہے کہ اللہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے روئے زمین کو ساری کائنات کو مسجد بنا دیا ہے پہلی امتوں میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ نماز اور عبادت عبادت خانے میں جا کر کرو گے تو تمہارا فرض ادا ہوگا کہیں اور کرو گے تو تمہارا فرض ادا نہیں ہوگا عبادت عبادت خانے میں جا کر کرنا ضروری تھا لیکن اس امت کے لیے اللہ کا یہ حکم نہیں کہ عبادت خانے میں جا کر کرو گے تو تمہارا فرض ادا ہوگا بلکہ اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تم اپنی دکان پر بیٹھے ہو تم اپنے دفتر کے اندر موجود ہو تم کہیں سفر کر رہے ہو دنیا کے کسی کونے اور حصے میں بھی ہو باجو ہو کر کبر رخ ہو کر تم نماز پڑھو جہاں کہیں بھی زمین کے ٹکڑے اور خطے پر یا کس جگہ پر بھی تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول فرمائے گے یہ خاص انعام ہے اللہ کا اس امت کے لیے اگر یہ کام درجہ تو یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے نماز مسجد میں جا کر پڑھی جائے اس لیے کہ تنہا اکیلے پڑھنے کی صورت میں معلوم نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن کئی لوگوں کے ساتھ مل کر اگر نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز کس نہ بھی اگر ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو کسی اچھے نمازی اور کسی اچھی نماز والے کے سب کے میں تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے اجتماعی طور پر عبادت میں اس کی قبولیت کا یقین زیادہ ہوتا ہے انفرادی طور پر کرنے سے تنہا طور پر کرنے کے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کے کرنے میں قبولیت کے زیادہ توقعات اور یقین اور امید ہوا کرتی حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور دوسرا خاص انعام اللہ کا اس امت پر یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا پہلی امتوں میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ تہارت اور پاکی کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے پانی کے بغیر پاکی اور طہارت کا کوئی ذریعہ نہیں مگر یہ کا جو خیر ہے سرکاری تو علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس امت کے لیے پانی کو پاکی کا ذریعہ کرا دیا وہاں یہ بھی فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو یا پانی ہو پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہونے کا ڈر ہو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں مٹی سے تیمم کرو نماز پڑھو تعالیٰ تمہاری نماز قبول فرما دے حضور جو لیل الگ مسجد و مظہورا اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور اللہ نے اسے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا اسی طرح اللہ کا ایک خاص انعام اس امت پر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حل قرار دے دیا کافروں سے لڑائی میں جو مال مسلمان فوج اور مجاہدین کے قبضے میں آئے پہلی امتوں میں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا اسے کسی بلند پہاڑ پر رکھ دیا جاتا آگ آ کر اسے ختم کر دیتی جلا ڈالتی لیکن اس امت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے مال حلال حالات خود استعمال کر سکتے اسی طرح ایک خاص انعام اس امت پر اللہ کا یہ ہے کہ اس امت پر قیامت تک اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا اس طرح پر آزاد کے اللہ پوری مسلمان قوم کو تباہ اور ہلاک اور برباد کر دے نہیں ہوگا پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو کسی کو اللہ نے سیلاب کے اندر برباد کر دیا کسی کے مکانات کو اوپر اٹھا کر ان پر پٹک دیا گیا کسی کو تیز ترین ہوا کے آکار سے مبتلا کر دیا گیا لیکن اس امت کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ رحمت کائنات کو جب ہم نے بھیج دیا حضور کو رحمت بنا کر بھیج دیا جب حضور حجوران دنیا میں آ گئے تو اب کیا مطلب تک اس امت پر اس طرح آزاد نہیں آئے گا کہ ساری امت اس میں ہلاک ہو جائے پہلی امتوں پہ قائد بھی آئے پوری قوم کی قوم تباہ ہو گئی لیکن اس امت پر ہی اللہ کا خاص انعام اسی طرح اللہ کا ایک خاص انعام اس امت پر یہ ہے کہ وہ سخت احکام جو پہلی امتوں پر تھے اللہ نے حضور کے میں اس امت سے اٹھا لیے پہلی امتوں میں بعد میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا نجاست لگ گئی تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے اسے پھینک دو بدن پر اگر کہیں ناپاکی لگ گئی تو پاک کرنا چاہتے اس کو کھرچو اس جگہ کو اتنی کھال کا جو بعض امتوں میں یہ رہا اگر کہ ان کی اپنی کچھ آمار کی بنا پر اللہ کے یہ سب کا کام ہے لیکن رہے اس امت کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا اسے دھو لو اگر بدن پر ناپاکی لگ گئی تو اسے دھو لو اور کپڑے کو بھی استعمال کر سکتے ہو اور بدن کو بھی تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خاص نرم ہوتا اللہ ہی اس امت کے لیے آتا فرمائی اسی طرح پہلی امتوں میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ اگر گناہ ہو گیا اور دوبارہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ تھی کہ اپنی جان کو قربان کرے بعض امتوں میں یہ اللہ کا حکم اپنے نس کو قتل کرنا توبہ کے قبول ہونے کے لیے ضروری تھا لیکن یہ صدقہ تو فیل ہے سرکار دوارا علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ جس امت کے گناہ کاروں کے لیے ہمارا حکم یہ ہے یعنی اس امت کا کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے چھوٹا گناہ کرے یا بڑا کرے تھوڑے کرے یا زیادہ کرے اللہ کی رحمت سے امید ہونے کی ضرورت نہیں ہر وقت اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے آئے اللہ سے معافی مانگے معافی مانگنے میں یہ شرط ہے جو کیا خود پر کا اظہار کرے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر کے بات کرے جتنا بڑا گناہ جو ہوگا اللہ توبہ قبول ہو جائے فرمایا رو لو فرمایا رو لو توبے اور توبہ استفار دعا میں اللہ سے رو کر مانگو رونا نہ آئے تو رونے والے کی شکل بنا لو کتنا آسان ہے رونا نہیں آ رہا دعا مانگنے میں رونے کی شکل بنا لو اللہ اس شکل پر بھی تمہیں کو رہے گا جو رونے پر اللہ دیتا اور اللہ کو بندے کا رونا بڑا پسند ہے اور میں کہا کرتا ہوں اگر آپ کے میں ہے یہ ان شاء اللہ میرے اور آپ کے لیے بڑی ہوتی ثابت ہوگی میں کہتا ہوں انسان کو اللہ نے جو سب سے پہلا سبق دیا ہے اللہ نے انسان کو جو سب سے پہلی تعلیم دی ہے وہ رونے کی تعلیم دی کیسے جب ہم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تو آپ بتائیے ہمیں رونے کے علاوہ کچھ آتا تھا رونے کے علاوہ کچھ آتا تھا کچھ بھی نہیں آتا تھا رونے کے علاوہ دنیا میں جانے ایک بچہ ہے بول نہیں سکتا یہ پانی کیسے مان دے گا یہ کھانے کی چیز کیسے مان دے گا کہ آپ کی بیماری اور تکلیف کا اظہار کیسے کرے گا اللہ نے ماں کے پیٹ میں انسان کو جو تعلیم دی ہے وہ رونے کی تعلیم دی ہے کہ اے انسان دنیا میں جانے کے بعد پیدا ہونے کے بعد تجھے پانی کی ضرورت ہوگی کھانے کی ضرورت ہوگی تجھے کوئی تکلیف ہوگی تجھے کوئی بیماری ہوگی تو تو رو پڑنا تیرے رونے سے تجھے کھانے اور پینے کی چیزیں بھی مل جائیں گی تیرا علاج بھی ہو جائے گا تجھے دوا بھی مل جائے گی تو رو کر اپنی تمام ضرورتیں پوری کر لے گا تو اللہ نے بتا دیا کہ پیدا ہو کر رونے کا اللہ نے دیا تو انسان اگر چاہتا ہے مجھے کچھ مل جائے تو رونے لگ جائے اور اللہ کی بات جانے اور یہ رونا وہ ہے جو اللہ نے سب سے پہلے انسان کو سکھایا ہے دنیا میں ہم آئے یہ رونا سیکھ کر آئے دنیا میں آ کر ہم نے اپنی تمام ضرورتیں رو کر پوری کر اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے تمام گھر والے مسکرا رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے اللہ نے بیٹا دیا بیٹی دی دنیا میں زندگی یوں گزارو جب تم دنیا سے جاؤ تو تم مسکرا رہے ہو اور دنیا والے رو رہے ہیں تم اپنا جنت کے مکان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو اور دنیا کے لوگ تمہارے جانے پر جدائی من میں رو رہے ہو معلوم ہوا رونا کیا اور یہ رونا جس کو مل جائے اور اللہ کی یاد میں رونا مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دے دیتا ہے اگر بچے نے رو کر دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے تو انسان شعور کی دنیا میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر بھی اپنی تمام ساری ضرورتیں پوری کروا سکتا ہے بغیر ندامت کے چل رہا تو باہر رونا نہ آئے رونے والے کی شکل پر لگو اور پھر اللہ سے مانگو دیکھو اللہ تمہیں کس طرح دیتا ہے پہلی قوموں نے توبہ قبول ہونے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانا ضروری ہے یہ تو امت کے لیے اللہ کا حکم گویا یہ ہے بڑا نومیدی ہے سر بارے سے پستی بادہ اوپر کر لیا شرک کر لیا بتوں کی پوجا کر لی زنا کر لیا شراب پی سے بڑا گناہ کر لیا لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے سچی لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی نہیں ہر طبقہ اللہ کے نام کا دروازہ پورا یہ خاص اللہ کا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس طرح اپنی رحمت اور توبہ کے دروازے کھول دیے اسی طرح ایک خاص انعام اللہ کا اس امت کا لیے یہ جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ جتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمارا گناہ ہماری نافرمانی خدا کی رحمت کے مقابلے میں بڑی نہیں ہے انسان کی معافیت اللہ کی رحمت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے اللہ کی حضر نہ مانگا کرو اللہ سے فضل مانگا کرو اللہ سے یہ نہ کہ اللہ نے ایسا انصاف کر دے حدیث میں آتا ہے تو نے فرمایا اللہ سے ساری کائنات کو جہاں میں اپنے ڈال دے یہ اس کے انصاف کے نہیں ہوگا اور اگر ساری کائنات کرنا اللہ جنت میں ڈال یہ اس کے فضل کے خلاف نہیں ہوگا دنیا میں کم نعمتیں وقت دی ہیں اس کے بدلے میں تمہاری عبادتیں آ جائیں تو یہی حضر ہو گیا اور اگر آخرت میں جاننا بگاڑ میں کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فرمایا بابا صاحب اللہ کی بہت بہن تک پہلے جب تک آپ موجود ہیں سب یہ آزاد نہیں دیں گے اور فرمایا اور توبہ کرتے رہیں گے ہم ان کو آزاد دیں گے ایسا آبی فرماتے ہیں دنیا سے چلے گئے حضور کے دو چیزیں اللہ نے قرآن میں فرمائے جب تک حضور ہیں آزاد نہیں آئے ورنہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے عذاب نہیں آئے گا حضور تو دنیا سے چلے گئے مگر تم تو استغفار کر سکتے ہو عذاب اور اللہ کی سے سے ناراضگی بچنا چاہتے ہو تو استغفار کرو اور گناہ گناہ کے پاس کرنے سے انسان کی زندگی ہو جاتی ہے ذرا خانہ کعبہ اور بیت اللہ میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کو ہم لوگ جا کر چومتے ہیں آپ نے بھی جمعہ ہوگا اس کا نام کیا ہے حجر اسود کالا پتھر اللہ کے ایک کونے میں لگا اس کی سیت کے تلاش شروع کرتے ہیں اسی پر ختم کرتے ہیں اسے موٹا دیتے ہیں نہ دے سکے ہاتھ اشارہ کر کے ہاتھ کو تم لیتے ہیں یہ اسود آپ کو معلوم ہے کے بھیجا تھا اور یہ دودھ سے زیادہ روپئے برف سے زیادہ روپئے تھا لیکن یہ پتھر جو جنت سے آیا جسے اللہ نے بھیجا اور جسے بیت اللہ سے لگایا گیا جسے حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا جسے تمام نبی اور سہارا نے سونا اور سیامت نبی کے کیوں کہیں گے جس میں اللہ نے جتنا کسی طاقت رکھی ہے کہ وہ میرے ہاتھ کے بلند پر پیڑ کر رکھے اس نے اس کے اندر لیے نکال کر یہ اللہ نے اس نے رکھی ہے یہ پتھر جو سفید تھا یہ کالا ہو گیا اب اس کا نام ہی کالا پتھر ہے سوال یہ ہے کہ یہ کالا کیوں ہو گیا یہ تو سفید تھا اور یہ تو جنت جن آیا تھا یہ بیت اللہ میں لگا تھا تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ چور نروان ہوگی گناہوں کے نے اس پتھر کو کیا جسے ہیں اور جنت جا رہا ہے جب وہ گناہ گاروں کے گناہوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا تو میرے اور آپ کا دل گناہوں سے کالا نہیں ہوگا میری اور آپ کی زندگی گناہوں سے سیاہ اور تاریخ نہیں ہوگی میرے اور آپ کے گھر کا نظام خدا کی نافرمانیاں کر کے سیاہ اور تاریخ نہیں ہوگا جب ایک پتھر چیز گناہوں کی کے بجائے گا حضور نے فرمایا اگر کوئی مسلمان فران کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اور لگ جاتا جاتا ہے ہے ہے ہے کر کے کے تو تو نہ کرے کھڑا رہتا رہتا حتیٰ کہ اور کرتا اس دل پر سیاہ لگتے رہتے پھر ایک وقت آتا ہے جب دل پورا سیاہ ہے تو کوئی کلمہ داخل نہیں میں یاد کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی امت پر اللہ کا خاص انعام یہ ہے کہ اللہ ابا مطالعہ نے اس امت کے لیے رحمت کے دروازے بہت زیادہ کھول دیے اور فرما دیا کہ تم دو اللہ تمہیں معاف کر دے اسی طرح اس امت پر اللہ کا ایک خاص انعام یہ ہے کہ اس امت کے لوگ دنیا میں زندہ تھوڑا عرصہ رہیں گے اعمال تھوڑا عرصہ کریں گے مگر اللہ اس پر ان کو ثواب اور اجر زیادہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں سات اور ستر سال کے درمیان کچھ تو سات سے پہلے ہو جائیں گے کچھ ستر سال کے بعد کچھ اس سے پہلے کچھ بات میں مگر اکثر فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں سات اور ستر سال کے درمیان ہوں گی خود حضور کی اپنی عمر مبارک تریسٹھ سال کی تریسٹھ سال ایک مرتبہ صحابہ نے کیا رسول اللہ اگر ہم ساری زندگی کی نئے کام کرتے رہے تو پہلی امتوں کے کے لوگوں کو تو نہیں پہنچ سکتے پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی دو سو سال تین سو سال چار سو سال ایک سو سال عمر حضرت نو علی السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں ان کی صرف تبلیغ کی عمر ساڑھے نو سو سال ہے کل عمر مبارک اس سے بھی زیادہ اسی سے امت کے لوگوں کی عمروں کا بھی آپ اندازہ لگ رہا ہے کہا کہ یا رسول اللہ سب سلام ہم پچاس سال چالیس سال سے کام کریں گے تو اللہ سوائے کو سہارا کہ ہاں اس کا درجہ اتنا نہیں ہوگا اس لیے کہ جس نے سو سال دو سو سال کیا وہ ہم سے بچائے گا سرکار بہار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے سہارا اے میری عمر کے لوگوں گھروں نہیں تمہارا حمل خواہ ہوگا اللہ کی قیمت زیادہ لگا دے گا تمہارے ہاں عمل تیرے تیرے موبائل ہوگے اللہ تمہارے تمہاری تھوڑے رات ایک ہوگی جس میں آپ نے عبادت کی سواب اللہ ہزار سال سے زیادہ دے دے گا کس طرح اللہ تمہیں گما دے اور تمہارے کی قیمت اللہ کیمارا ادو رہا ہے اس طرح آخرت میں جب جنت میں لوگ جائیں گے سب سے زیادہ میری امت جنت میں جائے گی دنیا میں بھی یہ ہوگا کہ آئے گی سب سے آخر میں مقام سب سے افضل ہوگا ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے مقام ہمارا ہم نے اللہ کی باتیں دنیا میں سب سے آخر میں آ تھے مگر مقام ہمارا سب سے پہلے اور اس کے روشنی میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ کے یہاں قبولیت کا مدار تھوڑے وقت زیادہ پر نہیں ہوتا اللہ کے یہاں قبولیت کا مدار تو یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت کرنے والا ہمارے راستے میں خرچ کرنے والا اس کے دل میں تقوا اور اخلاص کتنا ہے دنیا دیکھتی ہے گنتی اور اخلاق کو دنیا کمانے کا نظام میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کیے جاتے ہیں مگر اسلام کے نظام میں یہ نہیں ہے کہ افراد کہاں جانا ہے اسلام میں تو یہ ہے کہ تھوڑے بھی ہوں لیکن یہ ہو کہ ہے کیسے کیفیت کا اعتبار ہے کمیت کا نہیں دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ سال ہے اور نماز فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر چالیس سال تک حضور علیہ السلام نے نبی ہونے کا اعلان چالیس سال کی عمر پر کیا اس کے بعد معراج میں نماز فرض ہوئی حضور علیہ السلام نے نماز فرض ہونے کے بعد فرض نمازیں کتنی پڑی ہوں گی پندرہ سال سولہ سترہ سال جس نے چالیس سال فرض نمازیں پڑھی ہیں اس کی فرض نمازوں کی تعداد حضور کی فرض نمازوں سے زیادہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی جن عمر کم ہوگی اس کی تعداد کم جس کی عمر زیادہ ہوگی اس کی تعداد زیادہ لیکن یاد رکھنا ساری کے قیامت کی تمام نمازیں مل کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کے سواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک نماز کے سواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی حالانکہ دیکھنے میں زیادہ ہے حضور کی نمازوں کا مقابلہ سکتے فروان اگر تم خدا کے راستے میں اور پہاڑ کے برابر سونا سب کا اور خیرات کرو اور پہاڑ کے برابر سونا سب کا میرے صحابی کے دیر سے جو کے سب کے سوال کو بھی نہیں پہنچ سکتا میرے صحابی نے خدا کے راستے میں ایک یا ڈیڑھ سے جو جو صدقہ کیا کیا اس کا سواب تمہارے اور پہاڑ کے برابر سونے کے صدقے سے بھی زیادہ ہے حالانکہ تمہارا صدقہ دیکھنے میں زیادہ ہے لیکن کیوں اصل یہ ہے کہ دینے والے کا ایمان کیسا اس کا اخلاق کیا ہے اس کا پتوا کیا ہے وہ صحابی کو حاصل ہے اور یاد رکھنا جتنا بڑا آدمی عالم بن جائے بلی بن جائے کتب اور افراد بن جائے و مشاعر پر پیر بن جائے بہت بڑا بزرگ بن جائے مگر حضور علی السلام کے صحابی کے مرتبے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا اور صحابہ کو یہ عظمت اللہ نے دی ہے حضور کے تعلق اور حضور کے ساتھی ہونے کی بنا پر کس بنا پر نہیں میں کہا کرتا ہوں کہ استاد کو دیکھنا عبادت ہے ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے حضور نے فرمایا اگر کوئی بچہ ماں باپ کے محبت اور ادب کے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے ایک مرتبہ دیکھنے پر ہر کے مقبول کا سوال عطا فرما دیتے اگر دن میں سو مرتبہ دیکھے فرمایا ہر نظر پر اللہ اسے حج مقبول کا سوال عطا فرمایا ماں باپ کو دیکھنا عبادت بزرگوں کو دیکھنا عبادت نیک لوگوں کو دیکھنا عبادت اپنے استاد کو دیکھنا عبادت شاخ کی اجازت کرنا عبادت اکبر کو دیکھا ہے وہ اس عظیم چہرہ اکبر کو دیکھا ہے جس کو دیکھنے والا دیکھتے ہی صحابی بن جاتا اور جس کے بارے میں نے فرمایا جس نے مجھے ایک مرتبہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھ لیا اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کی آگ حرام ہو گئی اور فرمایا میرا دیکھنے والا اتنا عظیم ہے میرے دیکھنے والے کو اگر کوئی ایمان کی آنکھوں سے دیکھ لے گا اسے بھی جاننا کی آنکھ کچھ نہیں کیوں صحابہ نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر اس چہرہ انور کو دیکھا ہے جس چہرہ انور پر لگی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا تھا ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے اس پیغمبر آٹم کی جان کی ہے جس پیغمبر آٹم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا جس نے فرشتوں کے سردار کو دیکھا تھا جنہوں نے تمام پیغمبروں کو دیکھا تھا جنہوں نے جنت کو دیکھا تھا جنہوں نے اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھا جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے صحابہ نے اس انور کو دیکھا جس چہرے انور کو اتنی بڑی شہادتیں ملی تھی جب حضور رات پر گئے ہیں واپس آئے مساحتیں ملی تھی جب حضور رات پر گئے ہیں واپس آئے موسا علیہ السلام کہتے ہیں کیا تحفہ ملا کہا یہ حکم ملا ہے کہ دن رات میں پچاس نمازیں پڑھیں حت موسا علیہ السلام نے فرمایا میرا تجربہ یہ ہے امت نہیں پڑھ سکے گی اللہ سے تخفیف اور رعایت کے لیے کہو حضور علیہ السلام جا رہے ہیں پانچ کی رعایت ہو گئی کہا دوبارہ جاؤ ہر مرتبہ میں پانچ کم ہوتی گئی موسا علیہ السلام بار بار حضور کو فرما رہے کہ آپ دوبارہ جائیے حضور جا رہے ہیں کہتے ہیں علماء کہ ایک ہی مرتبہ میں اللہ نے ساری معاف نہیں کر دی پینتالیس یا موسا علیہ السلام نے مشورہ نہ دیا کہ جتنی خراب تین چار پانچ رہے دو باقی سب ہاتھ معاف کرائے کیوں نہیں کہا موسا علیہ السلام نے دنیا میں اللہ سے کہا تھا اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے اللہ نے فرمایا دنیا کی آنکھوں سے تم میرا دیدار اس دنیا میں ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے موسا علیہ السلام اللہ دیکھ سکے تو موسا علیہ السلام نے معراج میں سوچا میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکا اللہ کو دیکھنے والے کو دیکھ لوں بار بار حضور علیہ السلام کے چہرے پر اللہ کے دیدار کے جو انوار اور براکات ہیں ان کو میں لے لوں محسوس کر لوں جتنا مجھے مل سکتا ہے میں لے لوں ان شاء اللہ قیامت میں ہم سب کو اللہ کا دیدار ہوگا ضرور ہوگا حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب تمام کے ندی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تمہارے علم کے مطابق سب کچھ مل گیا کیا اللہ سے مانگے سارے مل کر کہیں گے اے اللہ اپنی رضا دے دے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دے اللہ فرمائیں گے یہ نعمت تو میں نے تمہیں دے دی اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں میں جنت کے قریب بھی نہ آنے دیتا جو جائے کہ میں نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا کچھ اور مانگو وہ کہیں گے ہم کیا مانگے دوسرے کے پوچھیں گے ہمارے پر علماء ہوں گے سچے اور حق علماء ہوں گے علماء حق فرمایا ان کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تمہارا علم زیادہ ہے تم قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ جانتے ہو بتاؤ ہم اللہ سے کیا مانگ اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں اور ہمارے علم کے مطابق سب کچھ مل گیا علماء کہیں گے اللہ سے ایک چیز مانگو جس کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا تھا اور وہ اب تک نہیں ملی ہے کہیں گے کیا وہ فرمائیں گے اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تھی جنت اور اس کی نعمتیں تو عطا فرما دی ہے لیکن اے اللہ اپنا دیدار بھی عطا فرما دی قرآن نے اعلان کیا تھا دینا دینا قیامت کے دن کچھ تر چہرے ہوں گے جو اپنے اخلاق کو دیکھنے والے ہوں گے اے اللہ سب کچھ مل گیا اب اپنا دیدار بھی ہم کو دے دے حدیث میں آتا ہے علماء کے بتانے پر جنت ہی یہ درخواست کریں گے کہ جامع پڑھنے اس لیے شروع ہو جائیں گے اور سارے اچھے جنت کو دیدار اللہ کی شان کے مطابق ہوگا نہ کوئی شور نہ کوئی تھکا حضور فرماتے ہیں دنیا میں اللہ نے اس کا نمونہ سورج اور چاند کو رکھ دیا کروڑوں اربوں انسان ایک ہی وقت میں چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں یا نہیں بھائی کبھی کسی نے کسی کو دھکا دیا کہ ایک طرف ہو مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی شور ہوا یہ نمونہ اللہ نے رکھا یہ جو مخلوق ہے وہ تو خالق ہوگا اس انداز کے اللہ کا دیدار ہوگا اور فرمایا پھر ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن کرایا کرے یہ جمعے کا دن اس کو غنیمت سمجھا کرو یہ دنیا میں نمونہ ہے جنت کے اجتماع کا جبکہ ہفتے میں پانچ دنوں کے بعد ایک مرتبہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے انہوں نے فرمایا جنت میں تمام جنتی اس طرح وقفے کے بعد اتنا ہفتے کے بعد سارے جنتی اکٹھے ہوا کریں گے ایک اللہ کا دربار لگا کرے گا اور فرمایا اس دربار میں کرسیاں ہوں گی اس میں ممبر ہوں گے اس میں ہر ایک کے مسئلے کے مطابق اللہ اس کو مقام دے گا سچا کے سرکار بار صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اس کے بعد تمام انبیاء ہوں گے پھر امتیں ہوں گی اور فرمایا اس میدان مزید میں اس کو جگہ ملے گی جو دنیا میں جمعے کی نماز پڑھے گا جو شام کے دربار میں حاضر ہوگا اسے اس دربار میں حاضری ملے گی اور پھر شام کیسے خطیب آتا کا دیدار کرایا کریں گے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے بات دوسری طرف نکل گئی میں یاد کر رہا تھا کہ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے عمل کو اللہ نے اونچا کر دیا جو جنہیں جو اخلاص و تقوی ایمان ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا انہوں نے ایمان حضور سے لیا براہ راست اس لیے اسی طرح فرما دیا گیا کہ یہ امت عمل کے اعتبار سے پہلی امتوں کے مقابلے میں گنتی میں تھوڑی ہوگی مگر کیفیت اور مرتبے میں زیادہ ہوگی اور اللہ کہاں قبولیت کیفیت پر ہوتی ہے صحابہ کرام کا عمل سب سے زیادہ مقبول حضور کا سب سے زیادہ مقبول اور جو جتنا ایمان والا ہوگا قبول یہ نہ سوچا کرے کہ میں اللہ کے راستے میں ایک پائی خرچ کر رہا ہوں میں نے تھوڑی نماز پڑھی ہے نہیں یہ سوچا کرے کہ جتنی پڑھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اللہ تھوڑے کو زیادہ بنا دے گا کے بنا دیتا اسی طرح اس امت پر اللہ کا ایک خاص انعام یہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل جب اللہ تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا تو فرمایا سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک سے اٹھایا جاؤں گا جب اللہ دنیا ختم ہو چکی ہوگی آج میں آخرت قائم کرنا چاہیں گے سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک سے اٹھایا جاؤں جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میرے بعد پھر تمام نبی اور تمام صحابہ اور تمام مسلمان اور تمام کائنات کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہمارا اس پر ایمان ہے یا نہیں بھائی ایمان ہے نا بالکل ایمان ہے جو اللہ پہلی مرتبہ میں زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے پہلے کچھ نہیں اللہ نے بنا لیا اب تو نمونہ آ گیا نمونہ دیکھ کر بنانا آسان ہوتا ہے بغیر نمونے کے بنانا مشکل ہوا کرتا ہے اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں یورپ والوں یہاں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ سے عقل اور دماغ سائنس کی بات کریں گے اور کہیں گے اسلام اور قرآن کی یہ بات ہم اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھیں گے مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے دماغ میں آئے یا نہ آئے جو اللہ رسول نے کہہ دیا اس کو مان لے اس کو مان لے اور یہ یاد رکھیے ہمارا کوئی حکم بھی اللہ اور رسول کا عقل کے خلاف نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ عقل اس کو سمجھنے سے عادت ہو گئی وہاں تک عقل پہنچ نہ سکی یہ نہیں کر سکتے کہ وہ حکم اسلام کا عقل کے خلاف ہے اور محدث الحسن حضرت علامہ نور شاہ کشمیر اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات آپ کو سناتا ہوں وہ فرماتے تھے کہ اللہ قیامت سے پہلے پہلے دنیا ختم کرنے سے پہلے پہلے سارے دنیا کے کافروں سے عقل کے پیچھے چلنے والوں سے عقل کے پرست عقل پرستوں سے اللہ اسلام اور قرآن کی تمام باتیں ان کی عقل کی بنیاد پر مروا لے گا اور جب تک وہ مانیں گے اللہ دنیا ختم نہیں کرے گا اسی دنیا میں اسلام کی تمام وہ باتیں جو آج سے چودہ صدیاں پہلے کہی گئیں اور مسلمانوں نے مان لیا کہ حضور نے کہہ دیا نقل سے مان لیا فرمایا عقل والے لوگ اپنی عقل اور تجربے اور مشاہدے کی بنا پر مجبور ہوں گے ان کو ماننے پر میں مثال دیتا ہوں دیکھیے قرآن کریم میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ اللہ نے یہ دیا کہ ان کا تخت ہوا میں اٹھتا تھا اور قرآن میں آتا ہے وہاں شاہ شاہ واہ صبح کے وقت جب ان کا تخت ہوا میں اٹھتا تو سفر منٹوں اور گھنٹوں میں طے کر لیتا کہ ایک انسان ایک مہینہ چلتا ہے جتنا طے کرے گا وہ لمحوں میں اور چند منٹوں میں طے کر لیتا اسی طرح شام کو لوگوں نے کہا جو اپنے عقل اور فہم پر ہر بات کو ماننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ تخت ہوا میں کیسے اڑے تخت بسنی ہوگا بھاری ہوگا اور بھاری چیز اوپر پھینکی جائے تو وہ نیچے آ جاتی ہے گر جاتی ہے اور زمین کے اندر بھی پھینکنے کی قوت اور مکنا طاقت ہے یہ تخت کیسے آواز میں اٹھتا رہتا تھا سلیمان سلام اور ان کا تخت زمین پر کیوں نہیں گرتا تھا اس کا انکار کیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب چوتھویں صدی کے انسان نے ہوائی جہاز ایجاد کیا ہوائی جہاز تیار کیا جس ہوائی جہاز میں سینکڑوں مسافر سوار ہوتے ہیں جس ہوائی جہاز میں کئی ٹن وزن ہوتا ہے اور وہ ہائی جہاز فضا میں ہوتا ہے اور وہ منٹوں لمحوں گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتا ہے تو وہ دنیا بھی ماننے پر مجبور ہو گئی کہ اگر آج کے انسان خدا کے ہوئے دماغ اور عقل پر استعمال ملا کر ہوائی جہاز کے ذریعے فضا میں اٹھ سکتا ہے زمین پر کر تباہ نہیں ہو رہا خدا نے انسان کو یہ دماغ دیا یہ آکر دی اور یہ سمجھ دی ہے یہ اللہ نے اس کو دی ہے تو کیا وہ قادر نہیں کہ نبی کے تخت کو بغیر کسی مشین کے ہوا میں اڑا دے وہ اللہ اس سے زیادہ قادر ہے اٹھ سکتا ہے انسان جہاز اگر اٹھ سکتا ہے تو تخت سلیمان کیسے نہیں اٹھ سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر آواز لگائی لاؤڈ اسپیکر بھی اس زمانے میں نہیں تھا تو آواز تو بیت اللہ سے باہر نہیں جا سکتی تھی یہ پوری دنیا میں کیسے پہنچ گئی پوری دنیا میں کہتے گئی لیکن جب انسان نے سائنس بنیاد پر ریڈیو ایجاد کیا اور ہوا میں لہروں پر کنٹرول کر کے اپنی آواز کو ریڈیو کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا لاکھوں میں دور بیٹھ کر انسان ریڈیو کے ذریعے یہاں کے آدمی کی آواز سن سکتا ہے آپ یہاں بیٹھ کر آواز آپ امریکہ سن سکتے ہیں تو اگر آج کا انسان ریڈیو کے ذریعے اپنی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکتا ہے تو کیا اللہ اپنے خلیل اللہ کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں نہیں پہنچا سکتا آپ نے جس ذریعے سے یہ کیا جس دماغ آپ کو اللہ نے تو دیا ہے خدا نے تو دیا ہے وہ تو اس سے بڑے پر کارے ہیں ہم نے تو پہلے مان لیا تھا حضور علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا یہ حضور کا موجودہ تھا مسلمان نے جب سنا مان لیا نہیں مان لیا اس کو اپنی نظر سے معائنہ نہیں کیا مان لیا کہ ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا تو سچ کہا ہوگا چاند دو ٹکڑے ہوا ہے لیکن جب والوں نے نہ مانا اور امریکہ کے خراب چاند پر گئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم چاند سے ہو کر آئے ہیں انہوں نے چاند کا فوٹو کھینچا تصویر لی وہ اخبارات میں چھپی اور سات رپورٹ چھپی کہ چاند کے اس فوٹو سے لگتا ہے کسی وقت نہیں میں یہ دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑا وہ ماننے پر مجبور ہو گئے مانا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر اور تم نے پاروں کو حضور نے یہ موجودہ دیا کہ وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے خطبے کے دوران فرمایا یا ساری الجبر الجبر اے ساری پہاڑ کی طرف ہو جاؤ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ جمعہ پڑھایا نماز سے پاری ہوئے صحابہ نے پوچھا آج آپ نے یہ الفاظ کہے اس سے پہلے کبھی نہیں کہے تھے کیوں کہے فرمایا جب میں خطبہ دے رہا تھا میں نے دیکھا مدینہ منورہ سے کئی سو میل کے فاصلے پر مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت ساریہ کی قیادت میں کافروں سے لڑائی کر رہا ہے کافر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں میری زبان سے نکلا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ لکھا ہے کہ وہ قافلہ جب واپس آیا انہوں نے کہا جمعے کے دن فلاں کا آواز ہمارے کانوں میں پہنچی اور ہم نے تیاری کر لی لڑائی سے پہلے ہم لوگ چکنے ہو گئے اور اللہ نے ہمیں فتح عطا لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس دیوار سے باہر والی چیز نظر نہیں آتی درخت تھے پہاڑ تھے مکانات تھے بلڈنگیں تھی راستے میں ان کو کیسے جنگ کا میدان نظر آ گیا لیکن جب انسان نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا بند کمرے میں بیٹھ کر وہ یہاں بیٹھ کر دنیا میں ہونے والے پروگرام براہ راست دیکھ رہا ہے حالانکہ راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں راستے میں کتنی دیواریں ہیں راستے میں کتنی عمارتیں اور بیٹھنے ہیں اگر آج کا انسان اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال میں لا کر کے ذریعے دنیا کے ہر پروگرام کو اپنے بند مکان میں بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے تو جس خدا نے انسان کو یہ دماغ دیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ آپ کے کلمبر کے صحابی کو جنگ کا میدان بنا اس مشین کے دکھا دیں اس پر قادر ہے دنیا جو جو ترقی کرے گی اسلام کی حقانیت واضح ہوتی جائے گی اسلام روز روشن کی طرح واضح آئے گا اور ان شاء اللہ تجربے سے دنیا مانے گی کہ اسلام کی ہر بات صحیح ہے وقت مختصر ہے بلکہ ختم ہو گیا اس لیے میں اس موضوع کو یہی روکتا ہوں بات سے بات نکل آتی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے اس امت کو خاص انعام دیے ان میں ایک خاص انعام اللہ نے یہ دیا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے روزہ مبارک سے سب سے پہلے اٹھایا جاؤں جب میں اٹھایا جاؤں گا میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس کا نام ہوگا اللہ کی تعریف کا جھنڈا اللہ کی سنا کا جھنڈا ہمارے پیغمبر نے اللہ کی تعریف کی ہے اور سب سے زیادہ تعریف کی ہے خدا نے ہمارے نبی کا نام ہی احمد رکھ دیا علیہ وسلم سب سے زیادہ میری تعریف کرنے والے اور پھر فرمایا تم نے میری تعریف سب سے زیادہ کی اب کائنات سب سے زیادہ تعریف میرے بعد تمہاری کرے گی تمہارا نام محمد بھی ہوگا سرماری وسلم سب سے زیادہ تعریف کی جو ہم کتاب دیں گے وہ بھی الحمد سے شروع ہوگی امت کا لقب قیامت میں مسلمانوں کا ہم سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والے اور اللہ حضور کو جو مقام عطا فرمائیں گے اس کا نام مقام محمود ہوگا حضور نے فرمایا ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں تاکہ حساب جلد شروع ہو جائے آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے اللہ کے روکنے کے باوجود درخت کو کھا لیا تھا مجھ سے کوتاہی ہوئی آج میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں کسی اور نبی کے پاس جاؤں دیکھیے نبی کو اللہ نے معاف بھی کر دیا اس کے بعد حضرت علیہ السلام تمام نبیوں کے پاس جائیں گے تمام کے تمام معذرت کر بلاخر تمام امت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں یہ آخری بات میں سنا کر اجازت چاہوں گا وقت اگر سے ہو گیا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بات مکمل کر لوں ہاں جی؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے ساری امتیں میرے جھنڈے کے نیچے میدان معاشر میں جمع ہو جائے جب حضور علیہ السلام یہ بیان کروا رہے تھے مجمع میں سے ایک صحابی اٹھے اور سوال کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کرو اللہ خیر صحابہ کو جنہوں نے حضور سے دین پوچھ پوچھ کر ہمیں دے دیا میں کہا کرتا ہوں حضور نے کوئی بات چھوڑی نہیں صحابہ نے کوئی بات چھپائی نہیں حضور نے ہر بات بیان کر دی اور صحابہ نے ہر بات کے بتایا اور اس طرح یہ دین ہم تک پہنچ گیا حضور علیہ السلام نے پڑھا پوچھنا چاہتا کہ یا سوال یہ ہے کہ میدان کرنے کل قیامت کے دن آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے پہلے انسان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب آپ کے جنڈے کے نیچے جمع ہوں گے وہ مجمع تھوڑا نہیں بہت بڑا ہوگا تمام کائنات تمام زمانوں کی کائنات جمع ہوگی تو وہ مجمع تھوڑا نہیں بہت بڑا ہوگا اتنے بڑے مجمع میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں تمام روایتوں کے مجمے میں آپ اپنے والوں کو کیسے پہچانیں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ میرے مسلمان ہیں کیسے پتا چلے گا یہ میرے سماج ہیں کیسے پتا چلے گا یہ میری عورت ہے جس سے پہلے ہمارے کے موقع پر پچیس لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں ساری دنیا سے آئے ہوئے ساری دنیا سے نہیں ہوتے سارے زمانوں کے لیے ہوتے اپنے آدمی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے وہاں تو ساری دنیا کروڑوں اربوں خربوں اور جیسے انسان ہوں گے آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے حضور نے فرمایا آدھی گھبراؤ نہیں میں پہچانوں میں اپنی امت کو اتنے بڑے مجمے میں پہچان حضور نے کہا بھی ہے کہ رسول آپ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں ذرا نشانی اور علامت بتا دیں کس علامت سے پہچانیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اگر ایک میدان میں تھوڑے چھوڑے جمع ہو اور چمک رہا ہے وہ تمام گھروں میں پہچانا جاتا ہے نہیں وہ تو اس لیے کہ اس کا ماتا چمک رہا ہے اس کا چہرہ چمک رہا ہے باقیوں کا نہیں چمک وجہ سے سے نظر آ گیا اور یاد رکھو میری جو روزانہ پانچ وقت نماز کے لیے مجھے کرتی ہے کل قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پانی کی برکت کی وجہ سے میری امت کے چہروں ہاتھوں بازو پیشانیوں کو اتنا چمکا دے گا کہ انگنت گنت انسانوں کے بجنے میں میری امت کے چہرے چمک رہے ہوں گے اوروں کے نہیں چمک رہے ہوں گے اور میں ان کے چہرے کی چمک کی وجہ سے ان کو پہچان ہوں معلوم ہوا وہ پہچانا جائے گا جو دنیا میں وضو کرتا ہو اور وضو وہ کرے گا جو نماز پڑھتا ہو اس لیے اگر دنیا میں تو کلمہ پڑھ کر حضور کی عورت میں شناخت ہو گئی آخرت میں اگر چاہتے ہیں تو پھر نماز کی پابندی کیا کریں یہ خاص انعام اللہ نے مسلمانوں کو دیا نمازیں اور امتوں پر بھی ہیں پہلی امتوں پر بھی تھیں وضو کے ساتھ تھیں مگر یہ انعام ان کو نہیں ملا کہ وضو میں وہ جن آزاد کو دھوئیں دھوئیں بدن کے جن حصوں کو وہ کل قیامت میں چمکیں یہ اللہ نے صرف مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ یہ دنیا میں نماز کے لیے نئے میں جن آزاد کو دھوئیں گے یہ کرتے ہم کے دن چمکیں گے مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ نے اس امت پر خاص انعام کیے اس کو ہر طرح اللہ نے نوازا ہے اس لحاظ سے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ جس کا مرتبہ زیادہ ہو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوا کرتی ہے آپ کی اور ہم نے ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا ہر آدمی جو یورن میں رہتا ہے بس بڑے شریر میں رہتا دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنے والوں کی اصلاح کرے برائی کو روکے اور نیکی کو پھیلائے بات کہتے ہیں برائی برداشت کرنا محمد عربی کا نکم یہ ہے برائی سے سمجھوتا نہ کرو برائی کے خلاف جہاد کرو حضور نے اپنے دندان شہید کرا لیے تاریخ میں اپنے اپنے آپ کو زخمی کرا لیا اپنا مذاق کو اڑوا لیا مگر کافروں سے برائی کے برداشت کرنے پر سمجھوتا نہیں کیا جہاد کیا ہے حضور علیہ السلام نے یہ کہا اس معاشرے میں بھی ہونے والی برائیوں اور اس ماحول میں ہونے والی برائیوں کو برداشت نہ کرے یہ نہ سوچے کوئی بات نہیں اگر ہو رہی ہے تو ہوتی رہے نہیں اس کے خلاف جہاد کرے اس برائی کا مقابلہ کرے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے مسلمان پوری دنیا کے لیے نیکی کا عالم بردار ہے مسلمان پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کے پیغام کا نام ہے مسلمان پوری دنیا سے فخر کے خاتمے کا نشان ہے مسلمان پوری دنیا نام اسلام کے پھیلانے کا نام ہے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے چند گزارشات میں نے پیش کی الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر وفي عز ذكر مطاع الأمر جليج البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المبعوث بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات فاتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد